لیکن ہوں ایک گل بیان کرا ہوئے کہ یہ شاخ کس مڈ دی اللہ آ جدو پیڑ پہ مڑ جن دان ہوں نے اگلا مارتا ہی رمدے والا زبان جہا مڈو بغیر نہیں نکلتا ہوں کہ نہیں مڈ ٹہنے نکلتے ٹھہروں کے شاخا نکل دیا نکل دیا ہوں یہ دسا بھی یہ برادری کا مڈ کہڑا دسا نا اس برادری کا مڈ جہ وہ بخت والا بیٹھا بڑی دور وہ آتے نے انگریز کی آتے ہیں ہاں جی تھی یہ بخت والے مر دعاوا دن کے رہنے ان ہاں۔ دعوا دے رہے آ بخت والے جیندے جی نہ سانو بچا چڈیا جی یہاں یہ حکومت نہ ہوں تو تو مک جانا سی ایمان آتے نے جی وہ نہ ہوں اگریزوں حکومت نہ ہوں نا اصل مک ہی جانا سی آ کے جیندے رہن اللہ یہاں کی حکومت قائم رکھے میرا پورا موضوع ہے پورا موضوع ہے یہاں دی انگریز دوستی میں بیان کیتی ہے جس دے گھر دے حوالے دے دے کے دے ثابت کیتا ہے کہ شاخ کس مٹ دی توجہ نہیں جو کی کیسٹ اتنے باہر پی ہے جس لینی ہوگی نا تو میں ایک حوالہ سنا دینا سنا دیا بولو بولو کبلا مولی محمد حسین بٹالوی واپی کتاب کا نام مقدمہ حیات سید احمد شہید کراچی تو چھپی صفحہ نمبر ستائی اشاعت سننا لاہور جلد نمبر نو شمارہ نمبر سات صفحہ نمبر دو سو پانچ دو سو چھ کی لکھ رہا ہے یہ مذہبی آزادی اس گروہ کو یعنی اپنے بارے کا خاص اس سلطنت میں حاصل ہے بخلاف دوسرے اسلامی فرقوں کے کہ ان کو اسلامی سلطنتوں میں اور اسلامی سلطنتوں میں بھی یہ آزادی حاصل ہے اس خصوصیت سے یقین ہو سکتا ہے کہ اس گروہ کو اس سلطنت کے قیام و استحکام سے زیادہ مسرت اور ان کے دل سے مبارکباد کی سدائیں زیادہ زور کے ساتھ ناراض ہیں شالا خوش رہے رہن انگریز جنہیں سانو آ کے بدائی رکھتے حوالہ ایک حوالہ اور بھی سنا دیا بولو بولو یہ سر سور خان کی طرف ہے جب سر سید احمد خان نہیں آتے کرتے میرے خیال اصلی نام کا پتا کھول وہ نام سر سور خان وہ آتا ہوں سی بھابیا دیا تین قسم آتا سی بھابیا دیا تر قسم نے ایک نا بھابی ایک بھابی کریلا تیسرا بھابی کریلا تے نیم چڑھیا موجے کوسر کتاب دیکھو شیخ پروفیسر اکرام بھاپی جی موجے کوسر آخر سر سور خان کہتے تھے وہابیوں کی تین قسمیں ہیں ایک وہابی ایک وہابی کریلا تے تیسرا وہابی کریلا تے نیم چڑھیا ہوں کریلا کھا کھوڑا ہوں گا جی تے چڑھ جائے موڑ جنوب آدھے ایک باندر دعا چھوٹیا آپ بھابیا دیا قسم نے سر سید احمد خان ہے دمرسان بھابیا دیا قسم نے تر بھابی تک کریلا نم چڑیا آ میں تیسرے درجے کا بھابی ہوں میں تیرا کھانا خراب سارے کو نیرا نہیں پہنچایا جا یہ تیسرے درجے کی بلا کی کرے گی توجہ نہیں جگی تو سر وہ گل سمجھ ہاں. یہ ایک دوسرا دوسرا ٹہنا ایک ادھر وہ ٹہنا نکلے نم چڑیا ٹہنا جڑا نا سر سور خان نا یہ نام مراد یہ مڑ سارا پچھا چڑ گیا ہاں جی یہ مڑ دہائی خدا بھی نال رلن نہیں دتا کیونکہ یہ دو درجے اتنے جو سی توجہ نہیں یہ دو درجے یہ پا وقت دتا اس مڑ کو گلا کی کوئی کفر بکے تیسرے درجے سے جب اپنے نہ جنت نہ دودھ سر سور کا نہ فرشتے نے نہ نبیا کے موجود حج کے موقع پہ آ کے کپڑے پہ یہ رام حاجی بنتے ہیں یہ سارے بڈھے جنگلی بابے ابراہیم آ کے وہ اس لیے اسے آ کے یہ جناب تہذیب لباس ہے جسے کے نوز بلا غالت ہالے لوگوں میں شعور تے ترقی نہیں سی آئی تے کا ابتدائی دور سی تا کر کے آخے یہ ننگے ہوئے پھرتے ہیں تے آخے تواف کرتے جنوب پھرتے آ کرتے پھرتے ہیں تے نہ آخے نبیا موجلے نے نہ نبی کا میراج کوئی شاید اس کنجر منی نہیں وہ تفسیر ہے پندرہ سپارے کی بازاروں وہ ہوتا ہے تفسیر القرآن سر سید احمد خان ہوں ایمان نال دسو جڑا جنت بھی نہ منے تو دودھ بھی نہ منے تو فرشتے بھی نہ منے تو جناب جی نبیا کے موجرے بھی نہ منے تے قرآن دے جہاد نو بھی نہ منے تے ہر شاید کا منکر بنیا تے آخے کافر دوست نے عیسائی دوست نے کوئی دشمن نہیں قرآن آخے گلتیاں کرتا رہی ہے وہ تے نزدیک کی ہوگا بولو ہوں بولو اتنے ہی امتحان ہونا اتنے مولوی کی گل سی اتنے اپنے گھر کی ہے انہوں کی آخو گے جی سر شو خان کی کتاب گلا نہ لکھیا ہو میرا سر وڈ قسم خدا دی کر کے آنا جی قبضہ قدرت میری جان ہے ہر گل سمجھی ایک ٹھہروں یہ نکل جہاں داپی آخر دوسرا ٹہنا نکلا ایک انہوں بھی تگڑا ٹہنا سی وہ ہالے پتلا ٹہنا سی یہ موٹا سی وہ چھوٹے سن یہ سی وہ نکے نکے سن چوہے یہ پورا سی تو چوہا وڑ جائے نا جدو گوشت کمرے ایک موٹی ساری کھانا ہے تو جی وڑ جائے نا بلا انہیں ذرا چوکھا ہاتھ مارنا تو جی وڑ جائے کتا بولو بولو ہوں تو جی وڑ جائے بگیار یہ مطلب ہے وا جانور اڈی وڈی تو بھائی توجہ نہیں کی بڑیا اس لا دیتی لا تباہیاں دیتی وہابی قرآن حکیم دا انکار نہیں کر سکیا ایمان لال دشا نہیں کر سکیا کیونکہ پڑھا چھوٹا سی نا شاخ سی چھوٹی قرآن کا انکار نہیں کر سکیا جنا انکار سر سور کیتا ہے انہوں دا بھابی نہیں کر سکیا تائیوں بھابیاں بھی آخیا یہ تے پکا ہی کافر ہے بھابیاں آخیا سر سور خان آ یوسف بنوری ہویا ہے کراچی دا بنوری ٹاؤن مدرسہ اس دی کتاب میرے کو پی ہے یتیمت یتی مت یتیمت دتی مت اور ویخ اس سر سور خان تے جو لکھیا ہے اس آخیا بڑا کافر سی بڑا بئیمان سی انگریزوں کا ایجنٹ سی یہ سر کا لقب انہیں تائیوں دتا کہ سر آدھے نے بغیرت نو آدھے تائیوں مینو جڑا کہ نہ سر میں نبوتا پرا کر پرا ہو کے مارا نہ مراد آ تین پتا نہیں سر تے آدھے بغیر تلا کمینا جڑا انگریز کا ٹٹو ہو شیر ربانی نے سر نہیں آخیا نہ امام احمد رضا بریلوی نو سر آخیا نہ پیر مہر علی شاہ نو سر آخیا کیوں آدھے دشمن سن یہاں سے ویر کٹھے نے انہوں پورے اللہ کی مہربانی مدنی سجن سن وہ سن کٹو جڑے سن انہوں نے آخیا سر سر سر ٹھیک ہے تو سر پورے سر توجہ ہے کوئی نہ ہوں گل سمجھی قسم نہسم ذات دی جنی تباہی جنی تباہی ساری سر سور خان کے شگردان سے سکول والے کی یہ ساری نہیں کر سکیا پکی گل کران دہشت گرد نہیں آخیا آبیاں آخیا بولو لیکن ہوں میں تینوں یہاں کے گھر کے حوالے سنا کہ یہ قرآن حکیم نو دہشت گرد آخر نے دہشت گرد آخر نے سکولی توجہ ہے کوئی نہ اتنے پیاسی ہوئے سالہ کتنے گئے ریٹائر جنرل حمید گول جانتے جی ایک جنرل سی آئی ایس آئی جانا انٹیلیجنس نا انٹیلیجنس کا کی کام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 ہے وہ تو وہ سی نا ہوں آ گورنمنٹ کالج ہے لاہور والا ہو یہ پروفیسر جی خان محمد چاولا رفیق محمد یہ شوبا عربی علوم اسلامیہ دے اتوں دے پروفیسر ریٹائر ہوئے تیسرا ہے حافظ سنا اللہ خان حافظ بھی نال ہے ہاں، ہاں۔ کی پہ آخر نے ہوں چاولا رفیق کی آخر ہے جنت دولت کا حقیقی طور پر کوئی وجود نہیں روز استاد پیچھے پہ جائیں جنت دولت کا حقیقی طور پر کوئی وجود نہیں قرآن سے مراد قرآن کی آیات کا لفظی مضمون نہیں بلکہ ہر آیت حدیث کے پیچھے ایک معنی ہوتا ہے اور قرآن سے وہی مقصود ہے الفاظ کا کچھ اعتبار نہیں قرآن مطلوب ہو چکا ہے اب ایک نئی کتاب کی ضرورت ہے قرآن کسی کا آمدہ نہیں جانا نئی کتاب لاؤ خدا کو ایک کہیں دو کہیں تین کہیں چار کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عذاب قبر مولویوں کی خام خیالی ہے حضرت علی کافرت ہے کیوں پے یہ جی؟ گرک ہو گیا تو مڑتے اپنی اولاد ترقی کیون پاوے گی اس واسطے یہاں نے جینا دو تاکہ ساری اولاد تک کافر بنے نا مسلمان ہونا ہاں داڑھی رکھنا ضروری نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے جہاں داڑھی رکھنے کا رواج تھا تو آپ نے بھی داڑھی رکھی اس لیے آپ نے رکھی اگر آپ امریکہ میں پیدا ہوتے تو آپ کلین شیو ہوتے تھری پیس سوٹ پہنتے اور ٹائی لگاتے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ زبان سے کہنا ضروری نہیں مسلمان ہونا تصوراتی ہے چاولہ کی آخر ہے دور حاضر میں مجتحد نبوت کے منصب پر فائد ہے جو لوگ عمل صالح کرے اللہ پر ایمان نہ لائے اللہ انہیں جاننا میں داخل بھی کرے گا خود تک ہی گار پر نماز فرض نہیں ہے قرآن پاک میں جہاں سور کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے وہاں اس سے مراد وہ خنزیر نہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں کیونکہ وہ گندگی نہیں کھاتے لہذا وہ خنزیر کھانا حرام ہے گورنمنٹ کالج ٹھیک ہے نا فیصل گورنمنٹ کالج کا فتوا ہے سور کھانا حلال ہے پالتو لہذا گورنمنٹ بھی کھائے اور سکول سارے کھائیں سارے سکول جن کا سکول سے اتفاق ہے وہ سور کھائیں ٹھیک ہے ناراض ہو گئے میں بچی کھول رہی ستا پیا بوری دانے پا کے سو گیا پیچھو چوہا کتر کے بوری دانے چپ کے لے گیا تو خالی بوری تو خوش بیٹھا اقبال ایک نا کبھی متا بھی ایمان غیرت ہر شہ دیتی بھی بیٹھے نے آ کے خوش بھی بیٹھے نے آ کے ہر بچی پی ہے جی ترقی بھی بیٹھے نام احساس بھی ختم ہو گیا بیان جی اس پروسا کرتا توجہ ہے کوئی نام میں دینا سن دینا آج ستویں کی کتاب کہڑی یہ تمہوں پہ دسنا کہ سڈے تباہی دا اصل سبب کی بنیا ساری تباہی دا اصل سبب کی بنیا مولوی اور پیچھے بہلی بیٹھا سی ادھا مولوی ہاں۔ مولوی بنیا نا کیونکہ مولوی حاکم بنیا اس قوم دا مولوی پڑھنے والا آ مولوی کا مدرسے پتر جی بیٹھا یہ تی منڈے پڑھتے ہیں اتوں نکل پیا اس گلیوں سکول گنی یہودی دے کنے نے بش دے تو پھر اتنے دے منڈے کی نہیں اتنے مولوی صاحب آپ خرچہ پلو دے اتنے وہ خرچہ پلو پہ توجہ نہیں ہاتھ جاتے ہاتھوں مریض مرد ہے کوئی ڈاکٹر مجرم ہوتا ہے یا دوسرا ہوں مولویا کے ہاتھ تک حکومت آئی تعلیم آئی کھے ہاتھ چ سر سور خان دی جنس دے ہاتھ ہے تے مریا مریض پیا سور خان دے سکول والے پرچا کٹائی کھڑے مولوی حکیم دے لانت پوے کتوں فتوے لبی کھڑے دنیا دے کہڑے استاد دا ریاضی پڑیا کوئی سانو بھی تے دس مرے کسے دے ہاتھوں مجرم کوئی پڑے اگر دنیا آگی مستفا ہاتھ پھر دنیا غیرت ایمان عزت آبرو شان شوکت انسانیت کی آزادی امن ہر گئی برباد مجرم بننا سی اسلام اسلام اور والا مولوی جب ہر ہاتھوں نکل کے کے یہودی یہودی تے ایجنٹا جنگ ہاتھ چاہیے مریوں کے ہاتھوں ہے مجرم یہ بنیا ہے ایک قانون تو کسی یوبی نے تقت نہیں ہونا تو کتوں کٹی بیٹھے اس واسطے اقبال آخر کلندر لاہوری آخر آلم ہم لانا چنگے جی فرنگ بھی گزر میں قسم خدا دی سمجھی یہودی دا کا کتونا اقبال آخر آلم ہما بھی رانا جنگے فرنگ وہ آدھا ساری دنیا ویرانا بن گئی ہے اچڑ آخر حکومت تو انگریز دی ہے انگریز دی حکومت اور ظلم تشدد نے دنیا نو ایک بنا کے رکھ چڈیا ہے ہوں دس میں تے مرچو دی منا یا اللہ میں اقبال دی منا بولتے بول تو ہونا میں کلندر اقبال دی منا یا تیری منا چوپی کرنی انہیں کی سمجھا سی آم اور بھی بیٹھا میں روزانہ میں کھجانتا پھر نہ اللہ کی مہربانی آگ جی اگلے دن میں گجرا پیشی تو پیاوا تو میرے نال ٹریفک پولیس والا ویگن بہ گیا پینٹ بھی پائی سارا کچھ پا کے ٹوپی میں آخیا میں آخیا ویلیو ویگن والے میں دہشت کرتا ہاں امن پرست میں کرایہ کرایہ انہیں منگیا ہی نہیں میں پہلو کٹ کے پڑا چلے تو ہوں ویکیا جی امن والے کو منگے گا ہی نہیں <laughs> دہشت کرایہ ہاتھی پڑا یہ امن والا یہ نہیں کیوں جی منگ بند ہے تو اگلے چاہو کہ پانچ کی تھان سے پانچ سو میں کری کری جانا جانا جدوں کا بیٹھا میں کہ جی ہٹ نہیں فریاد رونا ہے جب بگیار بکری نو پہ بکری بات بھی سان باقی کی اجازت نہیں تھی کھاؤ کھاؤ جو کچھ کھانے جاتا ہے سانو کم از کم روڑتے تاری مہربانی ہے بگیار تو پتہ کرنا مولویوں کے مدرسے میں دہشت گرد ہوتے ہیں مولویا مدرسے کا درویش چڑے گی کرایہ کٹ کے فٹ دے اور سکولی چڑھے جو شعور والا ہے ترقی والا ہے مولوی بے شعورا ہے بے شہرا چڑھیا اس آگے میرے پیو کی جن کی گیڈی وہ کرایہ پہ منگتا دے انہیں فٹ کٹ کے فلا دیتا ہے تو سکولی کو منگتا ہے کرایہ وہ آتا اچھا، پورا آ بول ہوں ہوں جواب دو مینو اگے سن اگے اگے سن اگے سن راگ نال سبحان اللہ ادھر ویخ جی ایک اور آئٹم آن لگی ہاں ایک اور آئٹم آن لگی یہ ویخ سا واہ بھی انہیں نقصان نہیں کر سکیا بھابی کے پیچھے مولوی بھی پا گئے تیر پی گئے ہوئے ہوئے ہوئے انہیں آخر یہاں کا بیڑا کر کے جائے ساری کھیر روک دیں کھیر دے رولا اور نہیں ہوئے اصا نہیں کھان دینی کھانی جو لڑائی پی دوجا جا طبقہ سی وہ سر سور خان والا وہ اپنی جنس جاتی رہی وہ اپنا پتر بھی گیا تو تھی نہیں گئی ادھر لڑتے رہے ادھر دے دیتے نتیجہ کی نکلیا جنسا ساڈیاں تو محافظ بنیا گستاخان دیا گستاخان دیا محافظ بنیا ہوں تو جو گل سمجھی ہاں میرے کو کتاب ہے یارویں گیارہویں کتاب جی صحت و جسمانی تعلیم لکھنے والا پروفیسر اکرم خان نیازی نئے سلیبس کے این مطابق این بالکل ماساری بیچے بیچے جانے نئے سلیبس کے خلاف کوئی گل نہیں یہ تصدیق کنیا بندیاں کی ادھر ویکو ایک سو چونٹھ کالج پورے پاکستان دے دے انہوں پروفیسر اظہار تشکر کیتا ہے شکریہ ادا کیتا ہے بڑی کتاب لکھے سارے پاکستان کشمیر کو لے کے کراچی سندھ بلوچستان اچھا تے تے بوئے دونوں کالجوں کے پروفیسر پروفیسر تے پروفیسرانیاں یہ سارے نے اظہار تشکر کیا کہ ہاں ہوں اس ویخ ہے اسریا نہیں ڈریا جی نہیں ہاں جی یہ علم ہے یہ علم ہے نا یہ علم ہے فرد ہے نبی نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے تو جڑا چین لینا میں تینوں گھر وکھانا ٹھیک ہے بھی بربادی <laughs> کی ون پیار ایک سو چونٹ کالج ایک نہیں دو نہیں ایک سو چونٹ کالجوں کے پروفیسر گورنمنٹ کالجوں کے تصدیق شکریہ ادا کیتا ہے اور یہ تعلیم ہے اور یہ لکھن والا شروع پہ لکھتا ہے شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو رحمان اور رحیم ہے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے اس مقام تک کھیلنے اور کھیل کروانے کی توفیق دی اور اس قابل بنایا کہ میں طالب علموں کی رہنمائی کے لیے کچھ تحریر کر سکوں ہاں یہ پروفیسر ہے میں تو نہیں ایک پروفیسر آتا ہے جی چشتی یار سور کا نام نہیں لگتا میں کیا کیوں آخ چالی دن نہیں رہتا میں کیا سور نو بھی پوچھا جاتا کی میں کیا سور آ جب پروفیسر میرا نام لینا وے میرا اپنا چالی دن ایمان تر جا ہے میں کیا سور کیوں میں نبی دی امت دلہ نہیں بنایا بغیرت نہیں بنایا یہاں نیا رنگ یہ کچھ نمیا کچھیاں پڑا کے تعلیم نہیں میں سور دا سور سا پلیت ضرور سا مگر میں نبی دی امت نو قرآن دا باغی نہیں بنایا تین دہشت گردی نے کافر دا جنٹ نہیں بنیا میں نبی پاک سرکار دی امت دیا عورتوں دیا عزت نہیں رولیاں آزادی نہیں گوائی علی دے دربار سے بم نہیں مرایا روس کے دربار سے بم نہیں مرایا مسلمانوں کے بچے ترفا ترفا کے نہیں مرائے میں پھر بھی سور دا سور سا جنگل میں رہتا سا اس واسطے میں چنگا وا پروفیسر نالوں جنہیں ساری امت نو برباد کر چھوڑیا وے خدا دے بندے تھی میں آخیا وے ایسی دی ہوا تو چلا ربا پروفیسر نہ رہے جہان اتے مرے کوئی شام مرے مرو میلا لگا رہے قبرستان جنوب ویکو گھر اندر ٹی وی رکھی کھڑے آ ہاں، یہ بھی سکول دیکھی کیوں جی آخر آتا ہے حدیث آتی مول بھی آتے آدھے مول بھی آتے آدھے میں ماشا بڑے میں آتے ہیں دسو تو سی تو لینگا کھانا خراب ہوئے جی گئے وہاں موربیاں کا پہلے تو فرد بڑھتا سی کہ جڑا چوبی گھنٹے کا کفر بغیرتی ہے پہلے اندر خلاف بول دے توجہ میں بولتے اندر خلاف بول دے تو انہیں بلا ہوں تین مقصد دسا یہ لانتی شاخ ٹی وی آئی کی نکلی ہے کس مقصد واسطے نکلی ہے حوالہ آن تے اللہ کی مہربانی سمجھی جی میں ایٹم بم چلا لگا پچ نہیں سکنا کسی طرح ہاں جی یہ صرف مومن ہی سن کے پڑے گا جب منافع بھائی مان سارے جائے گا مڑا کام تیت رکھنے ہیں کراچی کے اندر کراچی میں کتاب کا نام ہے نقصانی خواہشات اور ان کے نقصانات سفا نمبر چار سو تیتی اس لکھیا ٹی وی آیا سدر یوگ کے دور تے ٹی وی دا پہلا manager general manager Zulfikar Ali Bukhari سی جی۔ ہاں،, ہاں ہاں ہاں بخار تو بخاری مت سید سمجھی بیٹھا آ کئی بخار چڑے تو بخاری بن جاتے جنہ کا نک و نک بھی بن جاتے اوے دے بخاری ہے پر نہ سید سید نہیں ان اتے کراچی دے اندر ایک میٹنگ اپنے عملے کی کیتی پہلی پہلی اس کی تقریر انہوں نے دسیا ٹی وی دے مقاصد کی نے کیوں اصا چلا لگے ہیں پہلا مقصد انہیں بیان کیتا کہ ایوب خان جو وقت کا حکمران ہے اس کے کارناموں کی گھر گھر تشہیر کرنی ہے دوسرا مقصد یہ ہے کہ قوم اور پہلے متوسطہ طبقہ درمیانہ کو فرسودہ مذہبی تصورات سے آزاد کرائیں فرسودہ پرانے تصورات مذہبی تو آزاد کرام اور اس مقصد کو اس خوبی سے انجام دیں کہ لوگوں کو شعوری طور پر اس کا پتہ نہ چلے کہ آپ جدید نسلوں کو مذہبی اثرات سے پاک کرنے کی مہم چلا رہے ہیں یہ پتہ نہ چلے آ جائے چٹے ننگے مخالف ہمارے آ جائے بس یہ آخر جی جدید ترقی جدید یہ ہے وہ پرانا ہے یہ جو ہے وہ ہے اس طرح بول بال کے ڈرامے فلما ملا پیش کر کے انہاں دے ذہن چو اپنا اسلام کڈ لو جا ان دین ایمان اپنے نبی دے یا درمیانہ طبقہ رکھدا ہے کڈ لو پھر اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو یاد رکھیے کہ ہم ہمیشہ کے لیے مذہبی جنونیوں مذہبی جنونیوں جی میں میاں شیر ربانی سکول والے آتے مذہبی پاگل مذہبی جنونی ہے تو مذہبی جنونیوں اور ملاؤں سے اپنی معاشرت اور سیاست کو پاک کر دیں گے بنیادی مقاصد بتانے کے بعد کہنے لگا یہی منجر اپنے عملے کو تم عربی پڑھو میں دو سو روپیہ ماہوار تمہیں دوں گا ٹویشن پڑھو عربی کے کیوں دو سو روپیہ ماہوار الگ سے دوں گا جو عربی پڑھے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹی وی اور ریڈیو سے ایسے افراد کو بحثیت عالم دین اور جدید مفکر کی حیثیت سے پیش کر سکیں اور ان تمام ملاؤں کے اثرات دور کر سکیں جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں جدید طبقہ ہوئے کیڑا کیڑا جدید توجہ نہیں ہاں۔ وہ یہ جدید ہیک لات سیر تے پی تو ہیک لاتھیں کچھی پائی کھڑی ہے جدید پائی کھڑی ہے توجہ نہیں تھی آپ بناویا ہوں اگے سن اگے سن اگے سن ایک کفر وہ سکولوں دے جا بہابی سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے ہوں ادھر ویخ بکواس کی پیا کرتا ہے مسٹر بخاری بریفنگ پیا ہے آدھا آپ مذہب کی خرافات سے لفظ دیکھو لفظ بھی پھر بھی مذہب نو منتا سکولی آتا مذہب بکواس ہے بکواس مذہب کی خرافات سے نجات دلانے کا کام کرنا ہے قوم جانے مذہب کی مصیبت پھنسی یہ تو کٹنا تو تھا کام ہے ٹی وی والے کٹنا جہے قرآن دے رہے ہیں جہے مذہب دے رہے ہیں مذہب کٹ اسی لیے ہم اس ادارے کے ذریعے بالکل جدید ذہنوں کو آگے لانا چاہتے ہیں جدید ذہن اندر منافق تے دنیا کا بدترین دلہ بگاڑتی اس کو آگے لانا چاہتے ہیں نئے میڈیا کے ساتھ نئے ذہنوں کو نہ صرف فرسود اور مردہ تصورات سے نجات دلانے کے لیے استعمال کیا جائے گا بلکہ ان کی پوری قوم کے محسوسات اور طرز فکر کو بدلنا ہوگا مثال کیا دینا ہے مثال ہم ہر سال بکر عید کے بکر عید کے موقع پر لاکھوں جانور سنت ابراہیمی کے نام پر ضائع کر دیتے ہیں ہاں، پروگرام سن نہ سکولیاں دے میں آنا جنس ساڈی ہے پیو منتی نہیں اما نہیں منتی نبی نہیں منتی قرآن نہیں منتی سارا کچھ نو ویخ سلوٹ مارن مولوی نو نیکر لا لا کنجر سنو دین تو ہویا ہوا ہے آتا دین بکواس ہے دین والے پسند کتنا کر دیتا ہر سال سنت ابراہیمی کے نام پر لاکھوں جانور سہ کر دیتے ہیں ایک تو جڑے نہایت درجہ بے رحمی اور شکافت شکاوت کی بات ہے انتہا درجے دیا کہ بے رحمی ہے تو ظلم ہے اور ایمان نال دسو اے قربانی سڈے پاک نبی کی تھی کیتی ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو شروع ہوئی تو لگی آئی ہر نبی کہ نہیں کیتی ولیاں کی جا آکے کہ ایک تو ز ہال جانور فضول خرچی فضول خرچی تو قرآن ہے کہ فضول خرچ شیتانا کا برا ہے تو یہاں سورا نے نبیا کی آخیا نمبر ایک انہیں آخیا جانور دبا کرنے یہ ہے بے رحمی ظلم سڈے نبی نو کی آخ دیتا یہاں جدو کسی کے فیل نو جرم آکھے گا فائل مجرم نہیں بنے گا جب مینو تو آخے گا یہ تقریر غلط ہے تو مینو گلت کار آخے کہ نہیں یہ ٹی وی کا منصوبہ ہی تا منسوبہ جڑے ون سمجھی بلیس وہ ملا نہیں ہونا وہ وکیا کتا ہے تا کر کے وہ کفر بغیرتی کے خلاف نہیں بولتا چکلے جا آخو جی سنت کے مطابق یوں کھایا جاتا سنت کے مطابق سونے کا یہ طریقہ ہے نہ پوی گیا چکلے بیٹھا ہے سنت کا دسنا اتنے تو بولنا فیم دیکھ بس جدید مفکر آ رہے ہیں انہوں نے لیا کے تکریر ہوں نے میں کہتا ہوں جو اسلام ٹی وی سے پیش کیا جاتا ہے ریڈیو سے اس اسلام سے کفر کئی گنا اچھا ہے وہ کفر سے بدتر اسلام ہے جن کا منصوبہ اتنا لانتی اور خبیص ہے چلانے والوں کا جب پہلے دن سے ٹی وی چلا رہے ہیں اس مقصد کے لیے چلا رہے ہیں اسی وجہ سے جب بھی وہ تین ایسا پیش کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کو یہودی کے قدموں میں کیا دو ذہن اور فکر یہودی کے حق میں ڈال دو وہ اسلام نہیں جو کافر کے حق میں جائے اسلام وہ ہے جو کافر اور برائی کفر منافقت کی دشمنی ہو رکھتا ہو محمد مستفا کی غلامی کا پورا دیتا ہو آخری ہونا والا آخری آخری حوالہ ستویں دی کتاب ستویں دی اردو ستویں ایسے سال دی نمی چلتی ہے بھائی جن اکان رب دیتی حوالے دی لوڑ نہیں سارا کچھ باہر دستا پیا دنیا ایک پوری چکر اس لیے جی مندر ویکنا تو ہر بازار سے چوک چو لنگ مسلمان کی عزت چنگی ہوئی تو نظر آئے گی اپنا حسن وکھا کے دند کھ کے میں اگلے دن گزریا چوک دتا دربار نال نہیں کہڑے چوک گزریا اتے بڑا فوٹو مسلمان کی دھی کا لگا انداز کی سی وہ بوتل پی دینی ہے ویکیا جائے چکلے کا منظر پہ پیش کرتی ہے دنیا جی ویکھیں کوفر دی حمایت ہر پاسے گیرت کون ایمان مانی کونی نہیں اکلی کونی غیرت آپ نہیں رہی بھی دیا ویچ ویچ کے دفتر سکول جگہ جگہ تے روزی پہ کھانے ایمان اس واسطے کو نہیں دے ہم نہیں بن بیٹھے کافر دا قانون چلایا تے اندر ساڈے اکل اس واسطے نہیں کہ دشمن نو سجن سمجھ بیٹھے سجن نو دشمن بنا بیٹھے جا دشمن کو سجن سمجھو ہوتا ہوتا کہ نہیں سارے ملک دے ہر بادشاہ نے انگریزوں وفا کی لیکن انگریزوں کی کیا کسی نے جہاز چڑھایا کسی نے پھانسی لوایا کسی نے پوا کے باہر چ بٹھایا پیوا بھی کھلے مرائے معلوم ہوا دشمن کدی سجن ہو سکتا بول گل فکیر کی گل اگر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 جائے توجہ نہیں جی کی تو سکول سکول سکول نے نے گھر چ دے اپنے بچے کی ہے آخر انگریز بن جاوے بھابی نہ بنے تو انگریز بن جاوے جنہ دا دکھا شاخ نکلی بھابی حال دے تیرے سامنے نے بکت والے منڈ کا کی حال ہو باقی لکھ لیا ایک سو پانچ سفا پانچ ہاں اتنے بھی اتنے نال لکھا ہے انگریزوں نے پراپکنڈے کا ہتھیار استعمال کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تو ہندوستان کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں آپ لکھن نے پر منافع نہ لکھے بھی صحیح تو پھر بھی نہ سمجھ آئے توجہ نہیں دیکھی تھی ایک سو پانچ لکھ رہا ہے مگر بھی تعلیم نے عورت کو بے باقی اور پیپر پردگی سکھائی مشرقی عورت اپنے خامن کے آرام اور سکول کا خیال رکھتی ہے مشرقی جی سکول نہ پڑھی ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دیتی جبکہ مگر بھی عورت کو آزادی پسند ہے سکول والی آزادی پسند ہے کادے تو ابے تو دین تو قرآن تو شریعت تو میں اگلے دن بہاول پور گیا بہاول پور تقریر اتنے میں نے بندے دسیا کہنے لگا اتنے بڑا واٹا گھرانا سی انہوں نے بچی تعلیم تو سارے ہو کے آئی انہیں برات لیا گنڈا دیتی شادی کا اہتمام کیا بخت والی پوچھ دیے ڈیڈی خیر تو ہے آپ کا کوئی مر گیا ہے پر سچ کہہ گیا ہے ہر کھڑی نیا ساتھ فرما بے غیرت دی یاری نالو نے مکا چھڈیا کتاب سکول نے سکول نے اپنا مکالا آپ کا کیا حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگا نہ تھی حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگا نہ تھی اب ہے شم اے انجمن پہلے چراغ خانہ تھی مسلمان بھی تھی ان چر چمکی نہیں تھی جنا چر انگلش نہیں تھی پڑھی یہاں انگریزی چ نہیں پڑھی تھی آخے ہوں پہلو آ کے گھر کا دیوا سی ہوں آخے انجمن دی تے شما انجمن کا مطلب ہوتا کنجری آ کے ہوں کنجری پہلو بی بی خاتون نے جنت وانگو گھر بہن والی ہوں ایمان نال دس ہوئے وہ کم نہیں کر سکے آخنا کنجری بنتی ہے انگلش نال آخنا لکھنا تے پڑھانا باہر لانے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے اندر پڑھا رہے ہیں کہ انگلش نال کنجری بننا ہے وہ شتائیوں پیسے پہ دینا ہے وہ دور ہے کبلا برا آ کے نا برا میری اولاد کا خرچہ چک تو چکے گا بولو بولو بولو نہیں وہ برا برا پانچ روپئے دے کر بش ماما لگتا ہے جی جی جی جی پیر پتر تیرا خرچہ میرا تھی تیری روپیہ میرا پہلی تو لے کے دسویں تک خرچہ میں دینا کمپیوٹر میں دینا آئی میں میں آ جا آ جا تینوں مل گیا ماما سر پہ ہاتھ رکھنے والا ماما لب گیا بابا لب گیا در روپیے میرے نسل تیری پر بم مارا گا تینوں ڈالر مارا گا بم بمبا مریا شہید ہوا ڈالر مریا مردار ہوگا مردار ہوگا مردار ہوگا